بس اس وقت اس کی حالت دیکھنے کے لائق تھی یوں لگتا تھا جیسے کسی نے اس کے قدم زمین میں گاڑ دیے ہیں وہ بالکل ساکت ہو گیا ایسا معلوم ہوتا تھا گویا اس کا خون کسی نے نچوڑ لیا ہو وہ ڈر کے مارے ہل بھی نہیں رہا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مکڑی ہلتے ہی ڈنگ مارتے بولو اب کیا کہتے ہو میرے اشارے پر یہ مکڑی تمہارے ڈنگ مار سکتی ہے اس کی چالاکی بھی تم نے دیکھ لی کہ یہ کتنی پھرتیلی ہے تمہارے چھ کارتوس بیکار گئے چینی لڑکے نے ان دونوں کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا بھیرو تو جیسے گونگا بن گیا تھا اس چھوٹے سے چینی لڑکے کی غیر معمولی طاقت کا اندازہ اسے اب ہوا تھا وہ سمجھ گیا تھا کہ کسی معمولی آدمی سے اس کی ٹکر نہیں ہے بلکہ ہوانگو سے مقابلہ کرنا لوہے کے چنے چبانے جیسا ہے ادھر میں بھی یہی سوچ رہا تھا کہ اگر یہ لڑکا بھی ہماری پارٹی میں شامل ہو جائے تو کتنا اچھا رہے گا ممکن ہے اس کی پالتو مکڑی ہمیں کبھی کوئی کام دے جائے میں نے جب جان سے یہ مشورہ کیا تو وہ بولا خاموش رہو اور ان کے کسی معاملے میں دخل مت دو دفینہ مل جانے کے بعد میں تمہیں صرف چوتھائی حصہ دوں گا ہوانگ نے بھیرو سے کہا بولو کیا تمہیں یہ سودا منظور ہے بھیرو سر چکا کر کچھ دیر سوچتا رہا آخر بولا ہاں مجھے منظور ہے اور اگلا چوتھائی ان لوگوں کو جنہیں تم نے گرفتار کر رکھا ہے مجھے یہ بھی منظور ہے بھیرو نے آہستہ سے کہا مگر اچانک یہ بات سن کر جان نے جلدی سے کہا نہیں نہیں ہمیں کوئی خزانہ نہیں چاہیے تم نے دیکھا ان شریف لوگوں نے کیا کہا ہوں نے تعریفی نظروں سے جان کو دیکھتے ہوئے کہا جن لوگوں کو علم ہوتا ہے کہ خزانے اور دفینے کتنی مصیبت اور پریشانی لاتے ہیں وہ انہیں پسند نہیں کرتے خیر یہ تو میری مرضی ہے کہ میں کس کو کیا دوں میں چاہوں تو اکیلا ہی اس خزانے تک پہنچ سکتا ہوں مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ وہ کس جگہ تباہ ہوا ہے میری مکڑی مجھے اس مقام کا پتہ بتا دے گی میں تم سے وہ جگہ کھدواؤں گا جو کنویں جیسی ہے جنوبی ہند کے ان مقامی لوگوں کی زبان میں پما کنویں کو اور کوٹی پہاڑ کو کہتے ہیں وہ پہاڑ ایک کنویں جیسا ہے تم دیکھ ہی لوگے اب مجھے یہ بتاؤ کیا تمہیں معلوم ہے کہ شہنشاہ چی تھاؤ نے اتنی دور آ کر اپنا خزانہ پما کوٹی پر کیوں دبایا نہیں ہمیں نہیں معلوم آفت سنگھ اور بھیرو نے ایک ساتھ جواب دیا شہنشاہ چی تھا جب معمولی آدمی تھا تو اس نے مہاتما بدھ کو ماننا چھوڑ دیا اتفاق سے اسی زمانے میں اسے عروج ہوا اور وہ وہ بادشاہ بن گیا یہ سمجھا کہ بھگوان کوئی چیز نہیں خدا کا کوئی وجود نہیں جو کچھ بھی ہوں میں ہوں یہ تمام دولت میں نے ہی اپنے بلبوتے پر حاصل کی ہے بس اس کا یہ سوچنا تھا کہ اسی دن اس کا سوال شروع ہو گیا اسے کسی نے چین میں رہنے نہیں دیا بغاوت ہو گئی اور وہ بھاگ کر یہاں آ گیا اس نے ایک عقل مندی یہ کی کہ جس جگہ بھی گیا اپنی نشانیاں چھوڑتا گیا جب وہ مر گیا تو اس کی انہی نشانیوں سے اس اس اس کے وارثوں کو کا کا پتہ چلا میں جائز وارث ہوں اور مجھے یہ معلوم ہے کہ اس نے اپنا خزانہ پما کوٹی کی چوٹی پر دبا دیا تھا بس میں وہ خزانہ لینے آیا ہوں اور جیسا کہ میں نے تم سے کہا ہے کہ تم خزانہ کھودنے میں میری مدد کرو گے بولو منظور ہے منظور ہے مجھے ہر بات منظور ہے بھیرو گڑ گڑا کر بولا مگر مگر بھگوان کے لیے اس مکڑی کو تو ہٹا دو ہوانگو نے اپنا ہاتھ پڑایا اور مکڑی بھیرو کے شانے پر سے کود کر اس کی ہتھیلی پر جا بیٹھی یہ بڑا عجیب و غریب لڑکا تھا سچ تو یہ ہے کہ وہ تقریباً میری ہی عمر کا تھا مگر میں اس سے ڈرنے لگا مجھے اس کی مکڑی سے بھی خوف محسوس ہونے لگا تھا بعد میں جان ہم سے مشورہ کرنے لگا اس کا خیال تھا کہ ہمیں لڑکے کا ساتھ تو دینا چاہیے مگر خزانے کے سلسلے میں کوئی لالچ نہیں ظاہر کرنا چاہیے اگر خزانے کا ایک چوتھائی حصہ ہمیں مل گیا تو اسے ہم قبول کر لیں گے اگر نہیں ملا تو ہم اصرار بھی نہیں کریں گے کیونکہ ایک بے حد قیمتی اور نایاب خزانے کو ہم پچھلے کھنڈرات میں چھوڑ آئے ہیں وہ خزانہ ہوانگ ہو والے خزانے سے بہت بڑا ہے اور ہمارے لیے وہی کافی ہے وہ رات اسی مقام پر بسر ہوئی اور ہو کی مکڑی رات بھر اس کا پہرا دیتی رہی اور صبح کے وقت اس نے مکڑی کو دوبارہ سیٹ میں بند کر لیا سچ تو یہ ہے کہ بھیرو اور آفت سنگھ اتنے خوفصدار تھے کہ انہوں نے بھاگنے یا لڑکے کو مار ٹالنے کی ذرا بھی کوشش نہیں کی سورج ابھی پوری طرح نکلا بھی نہیں تھا کہ ہمارا قافلہ سب ساز و سامان کے ساتھ پما کوٹی کی طرف روانہ ہو گیا ہم دیکھ بھال کر آگے قدم بڑھانے لگے جنگل میں ایک عجیب قسم کی بو پھیلی ہوئی تھی اور چاروں سمت ایک پرسرار اور گہرا سناٹا ہاوی تھا دل خامخواب تیزی سے سینوں میں دھڑک رہے تھے ہم جتنا آگے بڑھتے جھاڑیاں گھنی ہوتی جاتی اور گنجان جنگل کو دیکھ کر سب کا کلیجا منہ کو آ رہا تھا صرف وانگ ہو ہی تھا جو بڑی ہمت اور ہوشیاری سے آگے بڑھ رہا تھا رہے ہم تو ہم تو اس وقت ان تینوں کے رحم و کرم پر تھے جو وہ چاہتے وہی ہو رہا تھا جان کا مشورہ تھا کہ ہمیں بھاگنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے کیونکہ اس کے خیال میں یہی ہمارے حق میں بہتر تھا چار گھنٹے کے بعد ہم پما کوٹی کے دامن میں کھڑے تھے یہ پہاڑ بالکل سیدھا تھا کے حکم پر آفت سنگھ نے اس پر چڑھنے کی بار بار کوشش کی مگر ہر مرتبہ پھسل کر نیچے آ رہا آخر جان کے کہنے پر میں نے اسے مضبوط رسی سامان میں سے نکال کر دی رسی کی مدد سے جیک چند ہی منٹ میں اوپر پہنچ گیا اور پھر ایک ایک کر کے ہم رسی کو پکڑ کر اوپر چڑھنے میں کامیاب ہو گئے میں نے دیکھا کہ پہاڑ کی چوٹی بہت خطرناک نظر آتی تھی اس چوٹی پر صرف ایک درخت تھا بالکل سوکھا ہوا درخت جس کی ٹہنیاں یوں لگتی تھیں جیسے موت کے لمبے لمبے ہاتھ ہوں جو اب لپ کے اور تب لپ کے درخت کے نیچے ایک انسانی ڈھانچہ پڑا ہوا تھا ہمارے دل بری طرح دھڑک رہے تھے اور ہاتھ پیروں کا دم سا نکلا ہوا تھا سب کے چہروں پر وحشت برس رہی تھی یوں لگتا تھا جیسے ابھی کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے یہی وہ جگہ ہے جہاں لازوال دولت کسی اجنبی مسافر کی برسوں سے رات تک رہی ہے نے کہنا شروع کیا اسی مقام پر کہیں نہ کہیں بے شمار دولت دفن ہے جو صرف قسمت والوں ہی کو ملا کرتی ہے یا پھر ان لوگوں کو ملتی ہے جن کے دل صاف ہوتے ہیں نیت میں کوئی کھوٹ نہیں ہوتا یاد رکھو یہ بہت مقدس جگہ ہے شہنشاہ تھاؤ نے مرنے سے پہلے مہاتما بدھ سے توبہ کی تھی اور مرتے وقت اسے مہاتما کے درشن بھی ہوئے تھے بس میں نے بہت باتیں کر لیں اب فوراً دو کدالے لے کر تم دونوں کھدائی شروع کر دو آخری فرقے اس نے بھیرو اور آفت سنگھ کو مخاطب کر کے کہے مرتے کیا نہ کرتے دونوں نے کدالے زمین پر بجانی شروع کر دی خزانہ پانی کی خوشی میں دونوں کا خوف غائب ہو چکا تھا اور بھیرو کی نگاہوں میں پہلی جیسی شیطانی چمک پیدا ہو گئی تھی افر سنگھ کا تو بس نہ چلتا تھا کہ ایک سیکنڈ میں گڑے کی مٹی اٹھا کر باہر پھینکتے دونوں کے جسم پسینے سے بھیگ چکے تھے اور وہ برابر زمین کھودے جا رہے تھے آدھے گھنٹے کی جان توڑ محنت کے بعد آخرکار ایسا صندوق نظر آیا جس پر چینی نقش و نگار بنے ہوئے تھے اسے دیکھتے ہی ان تینوں میں یکا یک زبردست جوش پیدا ہو گیا البتہ جان اور جیک بالکل بے تعلق کھڑے رہے کبڑے کی آنکھوں میں بھی حیرت نظر آ رہی تھی رہا میں تو میں آپ سے سچ کہتا ہوں مجھے ایسے خزانوں سے ذرہ برابر بھی دلچسپی نہیں تھی بھیرو اور آفت سنگھ نے ہوانگ ہو سے کہا کہ وہ صندوق کا ڈھکنا خود اٹھائے اور دیکھے کہ اس میں کیا ہے یہ سن کر لڑکا رسی کی مدد سے سمل سمل کر گڑے میں اترا یہ گڑا خود جانے کے بعد تقریباً پندرہ فٹ کا ہو گیا تھا جب وہ نیچے پہنچا تو ہم نے بھی اس کنویں میں جھانکا میں نے دیکھا کہ ہوا ہو ڈھکنا اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے بھیرو اور آفت سنگھ خاموش کھڑے تھے اچانک میں نے دیکھا کہ بھیرو کا کدال والا ہاتھ اوپر اٹھ رہا تھا وہ انگو کو جھکے دیکھ کر اس کی آنکھوں میں نفرت پیدا ہو گئی اور پھر اس نے کدال پوری قوت سے اٹھا کر لڑکے کی کمر میں پیوس کر کر دی وہ ایک زبردست چیخ مار پیچھے کی طرف گرا اور ایسا کرتے وقت صندوق کا ٹھکنا کھل گیا ہم نے دیکھا کہ صندوق میں شہنشاہ کے پیش قیمت کپڑے نظر آ رہے تھے بیرو نے مرتے ہوئے لڑکے کی کوئی پرواہ نہ کی بلکہ دونوں ہاتھوں سے اس نے صندوق کا سامان باہر نکالنا شروع کر دیا کھلی آنکھوں سے اس کی یہ حرکت دیکھ رہا تھا خزانہ تو کیا صندوق میں سے ایک چھوٹا سا سکہ بھی برامت نہیں ہوا البتہ چینی زبان میں لکھی ہوئی ایک کاغذ پر چند سطریں ضرور نکلی بیرو ڈاکو اپنی ناکامی سے پاگل ہو گیا تھا اس نے مرتے ہوئے لڑکے کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا اور بولا او بے بے وقو بتائیے کیا لکھا ہے بعد میں آسانی سے مر لیجیے مسکرایا اس نے وہ تحریر پڑی اور اٹک اٹک کر بتایا یہی تو وہ دس خزانے ہیں جن کی ہر انسان کو تلاش رہتی ہے سنو خزانے کا پہلا انمول موتی یہ ہے کہ ہمیشہ بزرگوں کا ادب کرو دوسرا یہ کہ کسی کو حقیر نہ سمجھو تیسرا یہ کہ کمزوروں کا خیال رکھو اور ان پر ہاتھ نہ اٹھاؤ چوتھا یہ کہ دولت سے دور رہو یہ انسان کو اپنوں سے دور کر دیتی ہے پھر پانچواں یہ کہ سب کے ساتھ بھلائی کرو چھٹا یہ کہ مصیبت میں خدا کو یاد کرو ساتواں یہ کہ عبادت کرو یہ برائیوں سے دور رکھتی ہے آٹھواں خزانہ یہ کہ چھوٹوں سے محبت کرو نواں یہ کہ لالچ سے دل نہ بھرو اور دسواں خزانہ یہ کہ اپنی موت کو ہمیشہ یاد رکھو ہو نے اتنا کہنے کے بعد بڑی مشکل سے لرستے ہوئے ہاتھوں سے اپنی سیٹ نکالی اور اس کا ڈھکنا کھول دیا ایسا کرتے ہی مکڑی تو آزاد ہو گئی مگر ہو ہمیشہ کے لیے موت کی قید میں جا بسا مجھے اس چینی لڑکے پر ترس آ رہا تھا اس غریب کو بھی کیا معلوم تھا کہ خزانہ دراصل دس انمول ہدایتیں ہوں گی اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ہدایات حقیقت سمجھدار انسانوں کے لیے خزانے سے کسی طرح کم نہ تھی اچانک ایک بھیانک چیخ اس کنویں میں اور اس چیخ کے بعد دوسری چیخ ہم نے جلدی سے جھانک کر دیکھا تو بھیرو اور آفا سنگھ کے جسم پانی بن کر بہ رہے تھے مکڑی نے ہواگو کا انتقام لے لیا تھا اور اب ہمارا بھی اس مقام پر کھڑے رہنے سے کوئی فائدہ نہ تھا لہذا ہم نیچے اترنے لگے پما کوٹی پہاڑ سے اترنے کے بعد ہم واپس اسی مقام پر یعنی پالام کوٹا گئے جہاں پر بھیرو نے ہمیں گرفتار کیا تھا جان نے یہ طے کیا کہ ہم ایک دن وہاں گزارے اور پھر اپنے اس سفر پر روانہ ہوں جس کے لیے ہم بمبئی سے روانہ ہوئے تھے سفر سفر ہر وقت سفر سچ تو یہ ہے کہ میں اب اس سفر سے آج آ گیا تھا میری جگہ کوئی اور ہوتا تو کبھی کا اپنی جان چھڑا کر بھاگ چکا ہوتا مگر ایک تو نئے نئے واقعات میں حصہ لینے کا شوق اور دوسرے میرا اس لیے میں مجبور تھا کہ سفر میں ساتھ رہوں راستے میں کیا ہوا رات بھر ہم کس طرح چلتے رہے کیا کیا مشکلات پیش آئیں میرے خیال میں مجھے یہ سب آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں کیونکہ میں بیکار سی باتوں سے اپنی اس داستان کو بلا وجہ لمبا نہیں کرنا چاہتا بس مختصراً یوں سمجھ لیجیے کہ ہم رات کے چار بجے کے قریب ماہی گیروں کی ایک بستی میں پہنچ گئے یہ سب لوگ بالکل ننگ تھڑنگ تھے اور ان کا رنگ بھی بالکل کالا تھا زبان ایسی بولتے تھے جو کم از کم میرے لیے عجیب تھی خدا جانے کون سی زبان تھی بہرحال جان جس کا دعویٰ تھا کہ دنیا کی بہت سی زبانیں سمجھ سکتا ہے اس زبان کو بالکل نہیں جانتا تھا بستی والے پہلے تو ہمیں پاگل سمجھ کر بھاگ گئے مگر جب ہم نے اشاروں سے انہیں قریب بلایا تو ڈرتے ڈرتے پاس آئے ایسا لگتا تھا جیسے وہ ہمیں ڈاکو سمجھ رہے ہوں کیونکہ بندوق دیکھ کر ہر کوئی یہی سوچ سکتا تھا ممکن ہے بھیرو اور آفت سنگھ نے کبھی ان لوگوں کو پریشان کیا ہو اس لیے وہ ہم سے ڈر گئے تھے بڑی مشکل سے ہم نے انہیں سمجھایا کہ ہمیں کپڑے چاہیے ایک بوڑھا ماہی گیر ہمیں اپنے ساتھ لے کر بستی کے اندر گیا اور پھر ہمیں ایک جھوپڑی کے اندر چلنے کا اشارہ کیا جھوپڑی کے اندر ایک بہت ہی بوڑھا شخص ناریل کی چٹائی پر بیٹھا ہوا تاڑی پی رہا تھا ہمیں دیکھ کر وہ جلدی سے کھڑا ہو گیا بیشتر کے کہ ماہی گیر اس سے کچھ کہتا کبڑے چیتن نے آگے بڑھ کر ایک عجیب زبان میں اس سے باتیں شروع کر دی ہمیں بڑی حیرت ہوئی اور ساتھ ہی یہ تشویش بھی کہ خدا جانے یہ کم وقت اس اجنبی سے کیا کہتے بڑی مشکل کا سامنا تھا ہم ان لوگوں کی ایک بات نہ سمجھ سکتے تھے اور وہ آپس میں برابر باتیں کیے جا رہے تھے ڈر یہ تھا کہ کہیں کبڑا انہیں اپنا ہمدرد نہ بنا لے اگر ایسا ہو گیا تو پھر ہم کہیں کے نہ رہیں گے کافی دیر تک باتیں کرتے رہنے کے بعد بوڑھا ہم سے مخاطب ہوا پہلے تو اس نے ہم سب کو اوپر سے نیچے تک پڑے خور سے دیکھا اور پھر جان سے انگریزی میں بولا آپ کا ساتھی کہہ رہا ہے کہ آپ کو سمندر میں کسی نامعلوم جزیرے پر جانا ہے اور اس کے لیے آپ کو کسی اسٹیمر یا کشتی کی ضرورت ہے بوڑھے کی زبان سے انگریزی سن کر ہم بہت خوش ہوئے اور ساتھ ہی یہ سوچ کر بھی اطمینان ہوا کہ کوبڑا ابھی تک ہمارا وفادار ہے کیونکہ اگر وفادار نہ ہوتا تو ہمیں پھنسانے کا اس کے لیے یہ بہترین موقع تھا جان نے آگے بڑھ کر کہا جی ہاں ہمیں اسٹیمر یا کشتی کی سخت ضرورت ہے کیا مل سکے گی مل جائے گی مگر سمندری پولیس آپ کو ضرور پریشان کرے گی بوڑھے نے کہا آپ اس کی فکر مت کیجیے پاسپورٹ کے علاوہ میرے پاس حکومت ہند کا خاص اجازت نامہ بھی موجود ہے بس تو پھر ایک تیز رفتار بادبانی جہاز چار مذہوں کے ساتھ آپ کو مل سکتا ہے یہ ہماری بستی کا جہاز ہے آپ کو ضرورت ہے تو آپ لے لیجیے اور اس کی قیمت دے دیجیے مختصر یہ کہ سب باتیں مکمل طور پر طے ہو جانے کے بعد وہ چھوٹا سا جہاز ہم نے خرید لیا پروگرام یہ تھا کہ ہم لوگ صبح کو روانہ ہو جائیں گے اب شام ہو رہی تھی اس لیے اب ہم نے آرام کرنے کی ٹھانی تاکہ صبح کو سمندری سفر کے لیے تازہ تم ہو جائیں سب ضروری کام کرنے کے بعد جب ہم آرام کرنے کے لیے لیٹے تو میں دلی دل میں کبڑے کے بارے میں سوچتا رہا مانا کہ اب وہ شریف بن گیا تھا اور اب ہمیں اس سے کوئی خطرہ بھی نہیں تھا لیکن جو شخص ایک بار اپنے بھیانک روپ میں میرے سامنے آ چکا ہو کیا پھر کبھی وہ دوبارہ ویسا ہی روپ اختیار نہیں کر سکتا میرا دل بار بار گواہی دیتا تھا کہ یہ شخص ابھی تک خطرناک ہے اور ہمیں اس سے ہر وقت ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے اگلے دن وہ ملا جو اب ہمارے ملازم تھے صبح گیارہ بجے ہمارے پاس آ گئے اور ہم سے کہا کہ سفر شروع کرنے کے لیے وہ ہر وقت تیار ہیں اور ضرورت کا سب سامان جہاز پر لاد دیا گیا ہے اس لیے بہتر ہوگا کہ سفر ابھی شروع کر دیا جائے ہم تو تیار تھے ہی اس لیے اپنا سامان اٹھا کر بستی سے باہر نکلے اس وقت ہم پیدل ہی چل رہے تھے کیونکہ اپنے خچر ہم نے بستی کے بوڑھے شخص کی امانت میں دے دیے تھے ارادہ تھا کہ اگر زندہ رہے اور واپس آئے تو لے لیں گے حالانکہ ہم نے اپنے سفر کا مقصد کسی کو بھی نہ بتایا تھا پھر بھی لوگوں نے سمجھ لیا کہ ہم کسی خطرناک مہم پر جا رہے ہیں اس لیے ان لوگوں نے ہمیں جہاز پر بیٹھتا دیکھ کر زور زور سے نعرے لگانے شروع کر دیے جون نے کبڑے سے پوچھا تمہیں تو معلوم ہوگا کہ یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں جی ہاں معلوم ہے مگر بتاتے ہوئے میرا دل کانپتا ہے کبڑے نے گھبرائی ہوئی آواز میں جواب دیا پھر بھی آخر کیا کہتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ تم موت کے منہ میں جا رہے ہو بھگوان کرے کہ تم زندہ واپس آؤ یہ کہہ کر کبڑے نے ایک جھرجری سی لی مگر جون نے بے پرواہی سے جواب دیا کوئی بات نہیں مرنا تو سب کو ایک دن ہے ہی پھر موت سے کیا ڈرنا اتنا کہہ کر وہ جہاز میں بنے ہوئے ایک چھوٹے سے کیبن میں داخل ہو گیا اور اس کے پیچھے پیچھے ہم بھی اندر آ گئے ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جس میں چار بستر لگے ہوئے تھے اور ضرورت کی ہر چیز موجود تھی جو ایک کمرے میں ہونا چاہیے ہم ابھی بیٹھنے بھی نہ پائے تھے کہ جہاز ہلنے لگا تب ہم نے سمجھ لیا کہ اب ہم ایک ایسے بھیانک سفر پر روانہ ہو چکے ہیں جس کے بارے میں ہمیں کچھ علم نہیں کہ کب ختم ہوگا اور جس سے بچ کر ہم واپس بھی آئیں یا نہیں تقریباً چار بجے ہم بحری پولیس کو مطمئن کرنے کے بعد آگے بڑھے ہمارا قیمتی وقت بحری پولیس نے بہت ضائع کیا ہزاروں باتیں پوچھی گئیں اور ہزاروں جگہ اندراج کیا گیا کہ ہم کون ہیں اور کہاں جا رہے ہیں اسٹیمر کے بجائے یہ چھوٹا سا جہاز بہت مفید ثابت ہوا اس لیے کہ اسٹیمر کے لیے ہمیں تیل بہت مقدار میں اپنے ساتھ رکھنا پڑا ایسے لمبے سفر کے لیے کتنا تیل جمع کرنا ہوتا اس کا اندازہ میرے بجائے آپ خود لگا لیجئے میں تو صرف اتنا سمجھ سکتا ہوں کہ تیل کے ڈرم سے ہی پورا اسٹیمر اور ہمارے لیے ذرا سی بھی جگہ نہ رہتی بادبانی جہاز بہتر یوں تھا کہ ایک تو اس کے لیے کسی تیل کی ضرورت نہیں پڑتی دوسرے اس میں جگہ بھی کافی تھی جہاز کی رفتار اس وقت پندرہ نوٹ فی گھنٹہ تھی چھ بج رہے تھے اور سورج اب چھپ رہا تھا میں چونکہ قدرتی مناظر کا بہت دل داتا ہوں اس لیے کمرے سے نکل کر باہر آ گیا پورا سمندر اس وقت پگھلا ہوا سونا معلوم ہو رہا تھا سمندری پرندے بڑی تیزی سے اپنے آشیانوں کی طرف اڑ رہے تھے ہوا ہلکی ہو گئی تھی اس لیے ملا بادبانوں کا رخ بدلنے میں مصروف تھے سمندر بالکل خاموش تھا لہریں بہت کم اٹھ رہی تھیں ہر طرف پانی ہی پانی دکھائی دیتا تھا سچ بات یہ ہے کہ اس طرح مجھے جہاز کی رفتار کا بھی صحیح اندازہ نہیں ہو رہا تھا ریل میں تو یہ ہوتا ہے کہ برابر سے گزرتے ہوئے ٹیلی فون کے کھمبے اور درخت اس کی رفتار بتاتے رہتے تھے مگر یہاں پانی میں آس پاس کچھ بھی نہ تھا مجھے بھلا کیا معلوم تھا کہ جس سمندر کو میں اس وقت اتنی دلچسپی سے دیکھ رہا ہوں وقت آنے والا ہے کہ وہ اتنا خطرناک ہو جائے گا کہ مجھے اس سے بچنے کے لیے صرف موت ہی سب سے زیادہ آسان راستہ نظر آئے گی میں نیچے کمرے میں جانے ہی والا تھا کہ جیک اور جان دونوں دوربینیں لیے ہوئے اوپر آ گئے جان بھی ڈوبتے ہوئے سورج کو دیکھ کر بہت خوش ہوا اور ہم سے کہنے لگا سمندر اس وقت بہت حسین لگ رہا ہے لیکن یہی سمندر چوتھری رات کو بفر جاتا ہے اس میں بڑا زبردست جوار بھٹ آتا ہے اور جہاز ڈانو ڈول ہو جاتے ہیں اور پھر اسی رات کو سمندر میں کہیں سے وہ جزیرہ نمودار ہوتا ہے جو در حقیقت ہماری منزل مقصود ہے مسٹر جان میرے خیال میں اب وقت آ گیا ہے کہ آپ ہمیں تمام باتیں تفصیل سے بتائیں جیک نے آہستہ سے کہا کیونکہ بغیر کچھ جانے بوجھے ہم وقت پڑنے پر آپ کی مدد کس طرح کر سکتے ہیں بالکل ٹھیک ہے جان نے کنکار کر کہنا شروع کیا سنانے کو تو میں سنا دوں مگر کہانی الف لیلا یا تلسم ہوش ربا جیسی ہے مجھے بھی یقین نہ آتا اگر میں نے ایک جہاز رہا سے اس جزیرے کا نام نہ سنا ہوتا اس کا نام ولیم تھا ایک بار اس پانی پر سفر کرتے وقت اسے جزیرہ چوک سے آگے جانے پر ایک بہت بڑا جزیرہ خود بخود پانی میں سے ابھرتا ہوا نظر آیا ولیم نے فوراً لنگر ڈال دیے اور اس جزیرے پر چا اترا وہیں اس نے وہ مکھی دیکھی جس کی ہمیں بھی تلاش ہے اور جس کی بابت کبڑا چیتن تم کو سب کچھ بتا ہی چکا ہے ولیم ایک بہت اچھا سائنسدان تھا اس نے اندازہ لگایا کہ یہ جزیرہ چاند رات کے بعد آدھے مہینے تک پانی کے اوپر رہتا ہے اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ پانی میں غرق ہونا شروع ہو جاتا ہے ساتھ ہی اپنے مختلف آلات سے اس نے یہ بھی معلوم کیا کہ مکھی کی آنکھوں میں کیا تاثیر ہے پورے چودہ دن اس جزیرے میں گزارنے کے بعد آخر ولیم مکھی کے بارے میں ایک ایک بات معلوم کر کے پھر اپنے جہاز میں بیٹھ گیا اور سالوں بعد امریکہ پہنچا اپنے سفر کے حالات اس نے ایک کتاب میں لکھے تھے اور اسی کتاب سے مجھے یہ باتیں معلوم ہوئی ہیں مگر آپ نے ان باتوں کا یقین کیسے کر لیا ہو سکتا ہے کہ یہ باتیں غلط بھی ہوں میں نے اتنا سن کر جون سے پوچھا یقین کیوں نہ کرتا اپنے باپ کا کون یقین نہ کرے گا ولیم میرا باپ تھا اتنا کہہ کر جان خاموش ہو گیا کچھ دیر تک لہروں کو دیکھتا رہا اور پھر بولا خزانے کی بابت مجھے کیسے پتا چلا یہ بتانے سے کچھ فائدہ نہیں کیونکہ خزانہ اب ہم پا ہی چکے ہیں ہمیں تو اب یہ سوچنا ہے کہ آگے ہمارے ساتھ کیا پیش آنے والا ہے یہ سنتے ہی میرا دل دہل گیا سورج کبھی کا غروب ہو چکا تھا اور ہر طرف اندھیرا پھیل گیا تھا صرف پانی کی ہلکی سی آواز آ رہی تھی ورنہ ہر طرف خاموشی تھی میرا دل آپ ہی آپ اندر بیٹھا جا رہا تھا کسی آنے والے طوفان سے پہلے سمندر بالکل پرسکون ہوتا ہے مجھے سمندر کی یہ خاموشی بری لگ رہی تھی میرا جی چاہتا تھا کہ لہریں اٹھیں اور جہاز تیز چلے مگر جہاز تو اس وقت تیز چلتا جبکہ ہوا بھی ہوتی نہ جانے کس طرح یہ منو وزنی جہاز سمندر کے سینے پر چل رہا تھا جب ہم واپس کمرے میں آئے تو کبڑا اپنے بستر پر لیٹا ہوا کچھ سوچ رہا تھا ہمیں آتا دیکھ کر وہ اٹھ گیا اور بڑی بےقراری سے پوچھنے لگا اب ہم کتنی دور آ گئے ہوں گے میرے حساب سے صرف چند انچ یوں سمجھو میلو لمبے فاصلے کے لحاظ سے چند انچ جان نے جواب دیا مجھے ڈر لگ رہا ہے نہ جانے کیا ہونے والا ہے کبڑا واقعی خوفزدہ تھا بے وقوفی کی باتیں مت کرو جان ہتیلی پر رکھنے کے بعد ہی ایسا سفر کیا جاتا ہے جیک نے ڈانٹا اس طرح تم دوسروں کو بھی ڈرا دو گے رات بغیر کسی خاص واقعے کے گزر گئی جان تمام رات ملاحوں کے پاس قطب نما لیے بیٹھا رہا اور انہیں راستہ بتاتا رہا ہم تینوں یعنی میں کبڑا اور جیک سوتے رہے صبح کے وقت سمندری پرندوں کی چیخوں نے ہمیں چکایا بیتابی اتنی تھی کہ اس امید پر تیزی سے دوڑتے ہوئے باہر آئے کہ ہو سکتا ہے کوئی نئی بات معلوم ہو باہر آ کر دیکھا تو جان ایک تختے کا سہارا لیے سو رہا تھا اور چاروں ملا اپنی زبان میں کوئی عجیب سا گیت گا رہے تھے سچ بات تو یہ ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی اس وقت جان کو جگانا نہیں چاہتا تھا وہ رات بھر کا جاگا ہوا تھا اس لیے ہم نے سوچ لیا کہ اسے آرام کرنے دیا جائے ملاحوں کو صحیح سمت بتا کر اور انہیں چند ہدایات دے کر ہم جہاز کے دوسرے کونے میں آ بیٹھے اور خاموش بیٹھ کر یہ سوچنے لگے کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے کرنا بھی کیا تھا سوائے اس کے ہاتھ پر ہاتھ تھرے بیٹھے رہے اور جہاز کے اس کونے سے اس کونے تک بار بار چکر لگاتے رہے اسی طرح سوچتے سوچتے رات ہو گئی اور پھر ایک رات کیا ایک ایک کر کے چار راتیں گزر گئیں مگر ہمارا سفر برابر جاری رہا اس عرصے میں جان اپنے ناپتول کے اوزار لیے بیٹھا رہا اور قطب نما سے ملاحوں کو راستہ بتاتا رہا سچ تو یہ ہے کہ میں اب سمندری سفر سے اکتا چکا تھا نہ ختم ہونے والا پانی اوپر آسمان اور ہمارا ٹکمگاتا ہوا جہاز یہی اب میری دنیا تھی اس چھوٹے سے جہاز میں چلتے پھرتے اب میں تھک گیا تھا اور چاہتا تھا کہ جلد سے جلد میرے پاؤں زمین پر لگے مگر زمین ہائے یہ زمین اب کہاں تھی کمرون کے کسی قریبی بستی سے چلتے ہوئے اب ہمیں پانچ دن گزر چکے تھے اکتوبر کی دس تاریخ تھی اور ہندی مہینے کے حساب سے چاند رات انیس تاریخ کو پڑتی تھی مطلب یہ کہ ہمیں آٹھ دن اور آٹھ راتیں اسی طرح پانی میں چلنا تھا پھر کہیں جا کر اس جزیرے کا تصور کرنا چاہیے تھا اس وقت سے پہلے جزیرے کے بارے میں سوچنا بھی حماقت سے کم نہیں تھا میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ سمندر کے بیچ یہ آٹھ دن کس طرح گزاروں گا مگر یہ دن گزارنے کا سامان بھی قدرت نے کر دیا اور ایسے خوفناک طریقے سے کہ اب وہ وقت یاد آتا ہے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کوئی خاص بات نہیں تھی مگر شامی سے ہوا تیز ہو گئی تھی اکتوبر کی راتیں ویسے بھی سخت ہوتی ہیں اوپر سے پانی میں بھیگی ہوئی یہ ہوائیں ایسا لگتا تھا جیسے لتا سوئیاں جسم میں چبھی جا رہی ہیں سورج بھی ٹھٹرتا ہوا غروب ہو رہا تھا آسمان پر ایک بھی پرندہ نظر نہ آتا تھا اگر اکا دکا کوئی دکھائی بھی دیتا تو بالکل کٹی پتنگ کی طرح جس طرف ہوا چاہتی اسے بہا کر لے جاتی ہمارے جہاز کبھی یہی حال ہونے لگا ملاحوں نے جلدی جلدی بات بان اتار لیے اور خوفناک نظروں سے آسمان کو تکنے لگے لہروں کا زور بڑھتا ہی جا رہا تھا اور سمندر کا پانی آہستہ آہستہ اوپر اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا آسمان بالکل کالا ہو گیا تھا اور لہریں بار بار اپنا خوفناک منہ کھول کر جیسے ہمیں نکلنے کے لیے اوپر لہکتی تھیں جلدی طوفان شروع ہو گیا ایسا طوفان جو میں نے زندگی بھر کبھی نہ دیکھا تھا کئی کئی سو فٹ اونچی لہریں اٹھتی اور جہاز کے اوپر سے ہو کر گزر جاتی ہم اپنے کمرے میں جامنوں کی طرح کھل رہے تھے جہاز کے بائیں طرف ڈولنے سے ہم تیزی کے ساتھ کمرے کی دائیں دیوار سے چٹکراتے اور دائیں طرف ڈولنے سے سے بائیں دیوار کبھی جہاز چکر کھانے لگتا تو ہم بھی لٹو کی طرح گھومنے لگتے ملا ایسی خوفناک حالت میں بھی اپنے اوسان کو قابو میں رکھے ہوئے تھے وہ جہاز کو بچانے کے لیے ادھر ادھر بھاگے بھاگے پھر رہے تھے حالانکہ جہاز میں بارش کے پانی کے نکلنے کے لیے نالیاں بنی ہوئی تھیں مگر سمندر کا پانی جب اوپر سے گزرتا تھا تو جہاز پانی سے بھر جاتا تب ملاحوں کو بالٹیوں سے پانی نکالنا پڑتا طوفان بڑھتا ہی جا رہا تھا ایسی زبردست آوازیں پیدا ہو رہی تھی کہ ہم چیخ چیخ کر بھی ایک دوسرے سے بات نہ کر سکتے تھے کھڑے ہونے کی کوشش کرتے تو پھر جلدی سے گر پڑتے اور گرتے ہی بینگن کی طرح لڑکنے لگتے خدایا یہ کیسا عذاب تھا ایسی آفت تو میں نے زندگی میں کبھی نہ جھیلی تھی مجھے کچھ معلوم نہ تھا کہ جہاز کس کم جا رہا ہے یہ بھی ڈر تھا کہ کہیں کسی سمندری چٹان سے ٹکرا کر پاش پاش نہ ہو جائے مگر اس وقت ہم کر بھی کہہ سکتے تھے ملا ہار چکے تھے اور جہاز لہروں کے تپیڑے کھاتا ہوا کسی نامعلوم سمپ کی طرف جا رہا تھا رات کے دو بجے تک ہمارا یہی حشر رہا کمرے کی چیزوں سے ٹکراتے ٹکراتے ہمارے نئے کپڑے جگہ جگہ سے پھٹ گئے تھے منہ چوٹے کھاتے کھاتے سوج گئے تھے اور ہاتھ پیروں سے خون رس رہا تھا اوروں کے بارے میں تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہاں اپنے بارے میں اتنا بتا سکتا ہوں کہ ایک بار جہاز کسی طوفانی لہر کی وجہ سے بری طرح ٹکمگایا تو میرا سر دیوار سے ٹکرایا چوٹ اتنی سخت تھی کہ پھر مجھے معلوم نہ ہو سکا کہ میں کہاں ہوں بس ایسا محسوس ہوا کہ آہستہ آہستہ کسی خوفناک اندھیرے غار میں گرتا جا رہا ہوں شاید رات کے چار بجے کا وقت تھا کہ مجھے ہوش آیا ممکن تھا کہ میں کافی دیر تک بے ہوش پڑا رہتا اگر ملاحوں کی چیخیں میرے کانوں میں نہ پڑتی اور کبڑے چیتن کی بار بار دیوتاؤں کو پکارنے کی آوازیں مجھے نہ سنائی دیتی ساتھ ہی مجھے ایسا لگا جیسے کوئی طاقت جہاز کو سمندر سے اوپر اٹھا رہی ہے پہلے تو میں سمجھا کہ شاید کسی خطرناک لہر نے جہاز کو اوپر اچھال دیا ہے مگر ایسا بالکل نہ تھا جہاز بالکل نہیں ٹکمگا رہا تھا لیکن وہ کسی ترازو کے پلڑے کی طرح آہستہ آہستہ اوپر اٹھتا جا رہا تھا میں نے حیرت سے جان اور جیک کو دیکھا وہ بھی خاموش کھڑے تھے یوں لگتا تھا جیسے انہیں سکتا ہو گیا ہو میرے حواس آہستہ آہستہ قابو میں آتے جا رہے تھے پہلے میرا خیال تھا کہ شاید میں خواب دیکھ رہا ہوں مگر پھر مکمل طور پر ہوش میں آ جانے کے بعد یہ حیرتناک بات مجھے معلوم ہوئی کہ جہاز سچ مچ ہوا میں اوپر اٹھ رہا ہے ساتھ ہی ایک نہایت تیز روشنی ایسی روشنی جس کے آگے شاید سورج بھی پانی بھرے ہمارے جہاز کے چاروں طرف چھائی ہوئی تھی تعجب کی بات یہ تھی کہ جب یہ روشنی کھڑکی سے گزر کر میری آنکھوں میں پڑی تو میری آنکھیں بالکل نہیں چند آئی کافی اوپر اٹھ جانے کے بعد جہاز اب آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگا بالکل ہوائی جہاز کی طرح میں نے کھڑکی سے جھانک کر نیچے دیکھا تو ڈر کے مارے میری چیخ نکل گئی ہمارا جہاز اس وقت سطح سمندر سے کئی سو فٹ بلند تھا اور آہستہ آہستہ روشنی کے ایک راستے پر چلتا ہوا اسی طرف رہا تھا جہاں سے وہ تیز روشنی آ رہی تھی ایسا لگتا تھا جیسے وہ روشنی اسے اپنی طرف کھینچ رہی ہو میں نے جلدی سے اس مقام کو دیکھا جہاں سے روشنی آ رہی تھی اور جو اندازہ میں نے اس وقت لگایا وہ بعد میں بھی ٹھیک ثابت ہوا روشنی کسی سرچ لائٹ جیسی چیز میں سے نکل رہی تھی اور یہ سرچ لائٹ تو بڑے بڑے پہاڑوں کے درمیان میں تھی اور وہ بڑے پہاڑ کسی قریب کے جزیرے ہی میں تھے ہم کہاں جا رہے ہیں سر اور یہ کیا چیز ہے میں نے جلدی سے گھبرا کر جان سے پوچھا ہم کہاں جا رہے ہیں جان نے چونک کر پوچھا یہ میں ابھی کچھ نہیں بتا سکتا ہمارا جہاز اپنے راستے سے ہٹ گیا ہے پھر بھی میں اتنا ضرور بتا سکتا ہوں کہ اس وقت ہم کسی نہ معلوم لیکن بہت بڑی طاقت کے پنجے میں پھنس گئے ہیں کیونکہ ایسی کوئی شعا جو کسی سو من وزنی اس جہاز کو ہوا میں اٹھا لے دنیا میں آج تک دریافت نہیں ہو سکی ہمیں اب خود کو حالات کے سپورٹ کر دینا چاہیے ہمارے حق میں یہی بہتر ہے مگر آخر یہ ہے کیا کبڑے نے کپ کپاتے ہوئے پوچھا میں نے کہا نا کہ میں کچھ نہیں بتا سکتا جان نے کہا کچھ دیر بعد خود ہی پتا چل جائے گا مگر اتنا میں ہر ایک کو بتائی دیتا ہوں کہ اپنی مرضی سے کوئی کام نہ کیا جائے جو میں کہوں اسے مانا جائے کیونکہ ہم کسی معمولی طاقت کے اثر میں نہیں ہے بلکہ کسی بہت بڑی سائنسی طاقت نے ہمیں کھلونا بنا لیا ہے اور وہ طاقت اتنا کہہ کر جاؤن خاموش ہو گیا مگر ہم نے بیتابی سے پوچھا کون ہے وہ طاقت وہ کم از کم اس دنیا کی نہیں معلوم ہوتی بلکہ کسی دوسرے سیارے کی ہے جون نے آہستہ سے جواب دیا میں بیان نہیں کر سکتا کہ یہ سن کر جسم کس بری طرح لڑتا ہے طوفان نے پہلے ہی ادمرا کر دیا تھا لیکن یہ سن کر تو ایسا لگا جیسے ہمارے جسموں میں طاقت ہی نہیں ہے میں اپنے آپ ہی جہاز کے تختے پر بیٹھ گیا حالانکہ اس میں میرے ارادے کو کوئی دخل نہ تھا جہاز برابر اس رفتار سے اس نامعلوم روشنی کی طرف کھینچا چلا جا رہا تھا خدا جانے وہ روشنی کیا تھی اور کون سے جزیرے میں تھی جہاں تک میری معلومات کا تعلق ہے اور جیسا کہ جان نے مجھے بعد میں بتایا تھا کہ طوفان ہمیں پندرہ ڈگری ارض البلد کے قریب لے آیا تھا خطح استوا اس مقام سے حد قریب ہے مگر جغرافیائی دانوں کے حساب سے خط استفا کے نزدیک یا دور ایسا کوئی جزیرہ نہیں ہے جو اب ہمیں نظر آ رہا تھا جلد ہی ہمارا جہاز ان پہاڑوں کے نزدیک پہنچ گیا جن کے درمیان سے سورج کی روشنی سے بھی تیز شعا نکل رہی تھی میں نے غور سے ان پہاڑوں کو دیکھا اور دیکھتے ہی چیخ مار کر جون سے لپٹ گیا کیونکہ وہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہل رہے تھے ان کی لمبی لمبی ٹانگیں بھی تھیں اور ہاتھ بھی نہ جانے یہ منظر دیکھ کر میں بے ہوش کیوں نہ ہوا حالانکہ کبڑا اور چاروں ملا چیخے مار کر بے ہوش ہو چکے تھے کچھ دیر بعد مجھے محسوس ہوا کہ ہمارا جہاز کسی کے بہت بڑے ہاتھ میں ہے میں نے کھڑکی میں سے جھانک کر باہر دیکھا تو خوف کے مارے چکر آ گیا سطح سمندر سے کم از کم سو فٹ کی بلندی پر ہمارا جہاز کسی دیوزاد کی صرف تین انگلیوں والے ہاتھ میں تھا غور سے دیکھنے پر ایک عجیب قسم کا مجھے کھڑکی کے آگے ہلتا ہوا نظر آیا اور جب یہ پردہ ذرا دور ہٹا تو معلوم ہوا کہ بغیر بالوں کا ایک لمبو ترا سر ہے جس میں اندر کو تھسی ہوئی دو آنکھیں ہیں میں جسے سب پردہ سمجھا تھا دراصل وہ سیو نما انسان کی آنکھ تھی ہری آنکھ سچ بات تو یہ ہے کہ اپنی یہ کہانی لکھتے ہوئے وہ ڈر اور خوف میں اپنی تحریر میں پیدا نہیں کر سکتا جو در حقیقت اس وقت میرے دل میں پیدا ہوا تھا صدمے برداشت کرنے کی دل کو اب عادت سی ہو گئی تھی اس لیے یہ نئی قسم کا صدمہ بھی جھیل گیا میں نے جو کچھ باہر دیکھا تھا وہ جان کو بتا ہی رہا تھا کہ ہمارے کمرے کی چھت ایک زوردار آواز سے اڑ گئی اور پھر ہاتھی کی ٹانگ سے بھی کئی گنا موٹی دو انگلیوں نے جیک کو کمر سے پکڑ کر اوپر اٹھایا اس غریب نے بہت چیخیں ماری بہت مدد کے لیے چلایا مگر سب بیکار ہم میں سے کوئی بھی اسے بچا نہ سکا بندوقیں اور پستول تو ایسے دیو کو مارنے کے لیے بالکل ہی بیکار کی چیز تھے اور پھر ہمیں معلوم بھی نہ تھا کہ وہ ہمارا کیا حشر کرے گا اس لیے وقت سے پہلے کوئی حماقت کرنا اپنی موت کو اپنی دعوت دینے کے برابر تھا ابھی ہم دونوں اپنے بچاؤ کی ترکیب سوچ ہی رہے تھے کہ وہی دو انگلیاں پھر نمودار ہوئیں اور اس بار بے ہوش کبڑے کو اٹھا کر لے گئی ہم دونوں نے سمجھ لیا کہ بس اس کے بعد اب ہماری باری ہے جہاز میں سے نیچے کودنا بھی بیکار تھا کیونکہ اتنی بلندی سے جزیرے پر گرنے سے ہم کسی بھی طرح زندہ نہیں رہ سکتے تھے جہاز میں اور کوئی جگہ بھی چھپنے کی نہیں تھی اس لیے مجبوراً خود کو تقدیر کے سپرد کر کے ہم خاموش کھڑے رہے کچھ منٹ بعد ہی وہی انگلیاں پھر اندر آئی اور توقع کے مطابق جان کو اٹھا کر لے گئی میں نے سوچ لیا کہ اب میری باری ہے چاروں چونکہ باہر تھے اس لیے وہ یقیناً پہلے ہی اٹھا لیے گئے ہوں گے اچانک مجھے خیال آیا بارود کا ایک چھوٹا سا ڈبا اور ٹارچ اٹھا کر میں نے اپنے سفری تھیلے میں ڈال دی اور پھر تھیلا اپنے کندھے سے لٹکا لیا جب ان انگلیوں نے مجھے پکڑ کر اٹھایا تو میں نے محسوس کیا کہ انہوں نے اس بات کا خیال ضرور رکھا کہ مجھے ہلکے سے پکڑے کہیں ایسا نہ ہو کہ میں دب کر مر جاؤں صبح ہونے والی تھی اور ہلکی سی روشنی اب جزیرے پر پھیلنے لگی تھی ڈر کے مارے میں نے اپنی آنکھیں بند کر لی کیونکہ میں نے محسوس کیا کہ وہ انگلیاں مجھے پکڑ کر کسی سمت لے جا رہی تھیں اگر میں پھسل کر نیچے گر جاتا تو میری ہڈی پسلی کا بھی پتا نہ چلتا جب میں نے آنکھیں کھولی تو میرے پاؤں زمین سے لگ چکے تھے فوراً ہی ان انگلیوں نے مجھے چھوڑ دیا جان جیک بے ہوش کبڑا اور چاروں مجھے اپنے سامنے کھڑے نظر آئے میں نے دیکھا کہ بڑے بڑے پہاڑ کے پتھروں کو اوپر تلے رکھ کر ان دیو نما انسانوں نے ایک پیالہ سا بنا دیا ہے ہمیں اس پیالے میں چھوڑ دیا ہے پتھروں کا پیالہ اس لیے بنایا گیا تھا کہ ہم کہیں نکل کر بھاگ نہ سکیں اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم بھاگ نہیں سکتے تھے کیونکہ اگر ہم پتھروں پر چڑھ کر بھاگنا بھی چاہتے یا کسی سوراخ سے نکلنے کی کوشش بھی کرتے تو پتھروں کے اپنی جگہ سے ہل کر نیچے لڑکنے کا خطرہ تھا اور تب نتیجہ ظاہر تھا ہم پتھروں سے کچھ نہیں جا سکتے تھے ایک بڑے سوراخ میں سے جھانکنے کے بعد معلوم ہوا کہ سورج آہستہ آہستہ بلند ہو رہا ہے اس روشنی میں ہم نے ایک دوسرے کی شکل دیکھی ایسا لگتا تھا جیسے ہمارا سارا خون کسی نے نچوڑ لیا ہے سب کے چہرے پیلے پڑے ہوئے تھے جیک جیسے طاقتور آدمی کا کالا چہرہ بھی اس وقت سفید تھا سبھی کے کپڑے بری طرح پھٹ چکے تھے جیک کو کالے کپڑے پہننے کی عادت تھی مگر کومرون کے نزدیک والی بستی سے بڑی مشکل سے اپنی ناک کی عجیب سی قمیص اور پتلون منگوا کر پہننی پڑی تھی یہ کپڑا مٹیالے رنگ کا تھا اور تب کپڑے کے رنگ میں اور جیک کے چہرے کے رنگ میں کوئی فرق نہیں تھا ہم پر مصیبت ہی ایسی پڑی تھی کہ اب ہر ایک کو اپنی ہی فکر تھی جان کے یہ پوچھنے پر کہ میرے تھیلے میں کیا ہے جب میں نے اسے بارود اور ٹارچ کے بارے میں بتایا تو وہ بہت خوش ہوا اور کہنے لگا تمہاری زیادہ تعریف تمہیں مغرور نہ بناتے اس لیے اب میں تعریف نہیں کروں گا صرف اتنا کہوں گا کہ یہ کام تم نے بہت عقل مندی کا کیا ہے اس عجیب و غریب مخلوق سے ٹکر لینے کی بارود بہت ضروری چیز ہے اب میں تم سب سے ایک بات اور یہ دیو جو کچھ کہے اسے ضرور ماننا ہم اس کی خوشامد کر کے ہی بچ سکتے ہیں ورنہ اور کوئی طریقہ اس مصیبت سے نجات پانے کا نہیں ہے مگر مسٹر جون یہ ہے کون جیک نے پوچھا اس کا جواب میں پہلے ہی دے چکا ہوں جان نے کہنا شروع کیا سائنس اور اس کے ماننے والوں کا ہماری دنیا نے ہمیشہ مذاق اڑایا ہم کہتے رہے کہ اڑن تشتریوں کا وجود ہے مگر لوگوں نے نہیں مانا ہم نے یہ بھی کہا کہ زمین کی طرح دوسرے بہت سے سیاروں میں زندگی ہے مگر بہت کم لوگوں نے یقین کیا ہم چاند پر بھی پہنچ گئے وہاں کی مٹی اپنے ساتھ لائے پھر ہم نے مریخ پر کمن ڈالی اس کی تصویریں حاصل کی اور دنیا کو بتایا کہ مریخ پر زندگی نہیں ہے مگر لاتعداد سیارے ابھی باقی رہ گئے ہیں زورا نیپچون مشتری زہر وغیرہ ان کے بارے میں ہم کچھ نہ جان سکے میرے خیال میں یہ مخلوق بھی کسی ایسے ہی سیارے کی ہے یہ میں ابھی نہیں بتا سکتا کہ یہ قوم اس جزیرے میں آباد ہے یا کچھ عرصے کے لیے عارضی طور پر یہاں آئی ہے ویسے اندازہ یہ ہے کہ یہ دیو نما انسان اس جزیرے میں نہیں رہتے کیونکہ اگر رہتے ہوتے تو ان کے کئی کئی سو فٹ اونچے مکان میرے اور دوسرے جہاز رانوں کی نگاہوں سے ہر کس نہیں چھپ سکتے تھے جان کچھ اور کہنا چاہتا تھا کہ یہ کئی ہاتھی کی چنگاڑ سے ملتی جلتی ایک آواز آئی آواز میں اتنی گونج تھی کہ ہمارے پیالے نما خانے کا ایک پتھر اس گونج سے نیچے گر گیا مگر شکر ہے کہ اندر نہیں گرا اس کے کے بعد کسی دبے پاؤں کر آگے آنے کی چاپ سنائی تھی اور پھر پیالے میں اندھیرا ہو گیا میں نے اوپر دیکھا تو یہ ان دونوں عجیب انسانوں کے سر تھے جن کی وجہ سے روشنی اندر آنی بند ہو گئی تھی میں بڑی دیر تک ان دونوں کو دیکھتا رہا بڑی خوفناک اور ہیبتناک شکلیں تھیں سر لمبوترا تھا پیشانی کے نیچے ہی دو بڑی بڑی لیکن بغیر پتلی کی سبز آنکھیں تھیں ناک سرے سے ندارت تھی ناک کی جگہ صرف چوہے جیسی تھوتنی سی تھی اور اس تھوتنی کے نیچے منہ بالکل مچھلی کے منہ جیسا چہرہ بالکل سرخ تھا سر اور کندھوں کے درمیان گردن کا نام و نشان تک نہ تھا جب وہ منہ کھول کر حیرت سے ہمیں دیکھ رہے تھے تو میں نے اندازہ لگایا کہ ان کے منہ میں ایک بھی دانت نہیں تھا ہاتھوں میں صرف تین تین انگلیاں تھیں اور بازو کی مچھلیاں بہت زیادہ تنی ہوئی تھیں جسم بالکل ننگا تھا اور کپڑے کے بجائے کھال سی ان کے نچلے جسم پر منڈی ہوئی تھی یہ تھے وہ عجیب انسان ہمیں دیکھ کر انہوں نے خوشی کی چنگاڑیں ماری اور پھر ایک نے اپنا ہاتھ اندر ڈال کر دو بے ہوش ملاحوں کو ایک ساتھ اٹھا لیا ملاحوں کو اپنی ہتھیلی پر لٹا کر انہوں نے ہلا جلا کر دیکھا اور پھر یہ سوچ کر کہ یہ کھلونے تو خراب ہو گئے ہیں انہوں نے دونوں ملاحوں کی ٹانگیں پکڑ کر انہیں دور پھینک دیا بالکل اس طرح جیسے ہم چوہے کی دم پکڑ کر انہیں دور پھینک دیتے ہیں خوف کے مارے میری چیخیں نکل گئی جان اور جیک نے جلدی سے پتھروں کا سہارا لے لیا دونوں ملاحوں کی اس موت سے ہمیں بہت رنج پہنچا مگر کر بھی کہہ سکتے تھے وہ اب پھر اندر جھانک رہے تھے میں سمجھ گیا کہ اب شاید دونوں بے ہوش ملاحوں اور کبڑے چیتن کی باری ہے سمجھ میں نہ آتا تھا کہ کیا کروں خدا کی ذات پر مجھے پورا بھروسہ تھا مجھے یہ بھی معلوم تھا کہ وہ مصیبت کے وقت اپنے بندوں کی ضرور مدد کرتا ہے اور پھر سچ بات تو یہ ہے کہ خدا نے ہی میرے دل میں وہ خیال پیدا کیا جس نے بعد میں ہم سب کی زندگیاں بچا لی میں نے جلدی سے آگے بڑھ کر اپنی چھاگل میں سے پانی نکال کر دونوں مدلاحوں اور کبڑے کے چہرے پر چھڑکا ایسا کرنے سے وہ فوراً ہوش میں آ گئے اور ان کے ہوش میں آتے ہی میں نے آہستہ سے کہا خبردار دوبارہ بے ہوش ہونے کی کوشش مت کرنا ورنہ برا حشر ہوگا ڈرو مت اور ہمت سے کام لو ملا پھٹی پھٹی خوف زدہ نظروں سے اس مخلوق کو دیکھنے لگے کبڑا بھی لڑستا کانپتا جان کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا دونوں دیو اب حیرت سے مجھے دیکھ رہے تھے آخر ان میں سے ایک نے چھپ کر باہر سے کوئی چیز اٹھا کر اپنی ہتھیلی پر رکھ لی میں نے غور سے دیکھا تو وہ ایک مردہ ملا تھا اپنے ساتھی کا یہ حشر دیکھ کر ملاحوں نے چیخے مارنی چاہیے مگر جان نے انہیں ڈانٹ دیا اور وہ خاموش کھڑے لرستے رہے ہتھیلی پر ملا کو لٹانے کے بعد ان میں سے ایک نے اپنا ہاتھ میری طرف پڑایا اور اشارے سے مجھ سے میری چھاگل مانگی میں نے فوراً دے دی چھاگل کی ڈاٹ اپنے ناخن سے کھول کر اس نے پانی مردہ ملا پر چھڑکا مگر پانی آب حیات ہوتا تو مردہ زندہ ہو جاتا وہ غریب تو مر چکا تھا جب اس نے دیکھا کہ اس طرح ملا زندہ نہیں ہوا تو اس نے پھر اسے پہلے کی طرح ٹانگ پکڑ کر ایک طرف پھینک دیا ملاحوں نے بری طرح چیخیں ماری چیخوں کی آوازیں سن کر اس دیون نے پلٹ کر ہمیں دیکھا اور پھر وہ دونوں آپس میں اسی ہاتھی جیسی چنگاڑ والی آواز سے باتیں کرنے لگے میں اسے باتیں ہی کہوں گا کیونکہ شاید یہی ان کی زبان تھی مجھے خطرہ ہوا کہ کہیں وہ ناراض نہ ہو جائیں اس لیے میں نے جلدی سے کرتب دکھانے شروع کر دیے کبھی اچلتا کبھی ہاتھوں کے بل چھلانگے لگاتا اور کبھی بازیاں کھاتا میری ان حرکتوں سے وہ اتنے خوش ہوئے کہ تالیاں بجا بجا کر کہ لگانے لگے میں بیان نہیں کر سکتا کہ کیسی کیسیحمتناک آوازیں تھیں اور کتنی خوفزدہ کرنے والی ہنسی تھی اب تو چونکہ ہم ان کے رحم و کرم پر تھے اس لیے خاموش کھڑے رہے خوب دل کھول کر ہنس لینے کے بعد ان میں سے ایک نے اپنا ہاتھ ہمارے قید خانے میں ڈال کر ہتھیلی پھیلا دی اور اشارے سے مجھ سے کہا کہ میں ہتھیلی پر چڑھ جاؤں اس کی دیکھا دیکھی دوسرے نے بھی اپنا ہاتھ آگے بڑھا دیا اور جون کو اشارہ کیا کہ وہ بھی اس کی ہتھیلی پر آ جائے جان نے گھبرا کر مجھے دیکھا اور میں نے مسکرا کر آہستہ سے جواب دیا انہیں خوش کرنے کا اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں جو یہ کہیں وہ مان لیجئے یہ آپ ہی کے الفاظ ہیں اور ان پر عمل کرنا ضروری ہے کیونکہ اگر ہم نے ان کا کہنا نہ مانا تو یہ ہمارا وہی حشر کر سکتے ہیں جو پہلے ملاحوں کا ہوا ہے ٹھیک کہتے ہو جون نے اتنا کہا اور ہتیلی پر چڑھ گیا مزے کی بات یہ ہے کہ اس کو اوپر چڑھنے میں کبڑے نے مدد دی اور جیک مجھے اپنے کندھوں پر کھڑا کر کے ہتیلی تک لے آیا تب میں کود کر ہتیلی پر چڑھا ہتیلی کی اونچائی کا اندازہ آپ خود لگا لیجئے اب وہ وقت یاد کرتا ہوں تو ہنسی آ جاتی ہے ایک زمانہ تھا کہ اسکول میں گلولوں کی کہانی پڑھا کرتے تھے کہ وہ کس طرح بونوں کے ملک میں پہنچا اور پھر اس کے بعد دیو کے دیش میں مجھے کیا معلوم تھا کہ ایک دن میں خود بھی جیتے جاگتے دیو کے جزیرے میں پہنچ جاؤں گا خیر تو اپنی ہتھیلیوں پر اٹھا کر وہ دونوں مجھے اور جان کو پیالے سے باہر لے گئے میں یقیناً اس وقت ڈیڑھ سو فٹ کی بلندی پر تھا سب سے پہلے میں نے ملاحوں کو دیکھا کہ وہ کس حالت میں ہیں اور ان ان کی کی کی حالت وہی تھی تھی تھی جس مجھے توقع ہڈی پسلی ایک ہو گئی جان نے انہیں دیکھ کر جلدی سے اپنے سینے پر سلیب کا نشان بنایا اور پھر دوبارہ ہتھیلی سے چپک گیا ہمیں ہاتھوں پر اٹھائے ہوئے وہ دونوں دیوزات نیچے زمین پر بیٹھ گئے پھر ایک نے قریب ہی پڑا ہوا اپنا ایک باکس کھول کر تقریباً بیس فٹ لمبا ایک راکٹ نکالا راکٹ کا دروازہ کھول کر انہوں نے ہم دونوں کو باری باری اس کے اندر چھوڑ دیا اور پھر راکٹ انہوں نے زمین پر سیدھا کھڑا کر دیا کھڑکی میں سے جھانک کر میں نے دیکھا کہ وہ اب بجلی کے چند تار بکس کے کسی خانے میں سے نکالنے میں مصروف تھے ان کے ہاتھوں میں ایک چھوٹا سا ڈبا تھا جس میں کچھ ہینڈل اور بٹن سے لگے ہوئے تھے یک ان میں سے ایک نے ہمیں دیکھ کر ایک ہینڈل گھما کر کوئی بٹن دبایا اور تب فوراً ہی ہمارا راکٹ کو ایک زوردار جھٹکا محسوس ہوا اور پھر میں نے دیکھا کہ وہ آہستہ آہستہ زمین پر سے اوپر اٹھنے لگا میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہے کہ اپنی اس وقت کی پریشانی کے بارے میں کچھ بتا سکوں جان تو دونوں ہاتھوں سے سر پکڑ کر بیٹھ گیا مگر میں برابر کھڑکی سے لگا ہوا باہر چھانکتا رہا راکٹ بہت ہی تیزی سے آسمان کی طرف جا رہا تھا جزیرہ مجھے اب بالکل چھوٹا سا نظر آنے لگا چند ہی سیکنڈ بعد راکٹ بادلوں میں چھپ گیا لیکن رفتار وہی رہی ٹھیک تو میں بتا نہیں سکتا لیکن میرا خیال ہے کہ ہم دونوں اس راکٹ میں تقریباً بیس ہزار فٹ کی بلندی پر گئے ہمارے سانس اب گھٹنے لگے تھے آکسیجن کی کمی کی وجہ سے سانس لینے کے لیے ہمیں پورا منہ کھولنا پڑتا تھا سردی اتنی ہو گئی تھی کہ جسم کپ کپانے لگا تھا اور دانت آپس میں بجنے لگے تھے پہلے تو میرا خیال تھا کہ شاید ہم دونوں اسی عجیب سی مخلوق کی دنیا میں جا رہے ہیں اپنی بے بسی کا خیال کر کے دل رو رہا تھا کہ جانا کہاں تھا اور جا کہاں رہا ہوں مگر پھر اچانک راکٹ کی رفتار گھٹنے لگی اور وہ اوپر جانے کے بجائے اب آہستہ آہستہ نیچے اترنے لگا مجھے یقین تھا کہ راکٹ لازمی طور پر جزیرے کی کسی چٹان سے ٹکرا کر پاش پاش ہو جائے گا مگر ایسا نہ ہوا آہستہ آہستہ وہ راکٹ پھر اسی جگہ آ کر ٹک کیا جہاں سے وہ اڑا تھا تم کچھ سمجھے جان نے مجھ سے پوچھا یہ راکٹ اس قسم کا ہے جو ریڈیو کی لہروں سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے اور جہاں تک میں سمجھتا ہوں یہ کھلونا راکٹ ہے یا پھر ان لوگوں کے کسی بہت بڑے راکٹ کا نمونہ بہرحال یہ تو اب نیچے اترنے پر ہی پتہ چلے گا فوراً ہی ہمارے راکٹ کا دروازہ کھلا اور پھر ایک چھوٹا سا ان دیو میں سے ایک نے اپنی دو انگلیوں سے پکڑ کر دروازے سے لگا دیا ہم جب اس سینے سے نیچے اتر رہے تھے تو وہ دونوں خوشی سے تالیاں بجا رہے تھے اور ان تالیوں کی آواز سے ہمارے کانوں کے پردے پھٹے جا رہے تھے نیچے اترتے ہی ہم نے دیکھا جے کبڑا اور دونوں ملا بھی پیالے نما قید خانے سے باہر کھڑے ہمیں حیرت سے دیکھ رہے تھے ان دیو کے چہروں پر اس وقت بہت زیادہ خوشی تھی بار بار وہ ایک دوسرے سے ہاتھ ملا کر ویسی ہی ہاتھی کی آواز جیسی چنگاڑے مار رہے تھے دو بجے تک ان دونوں نے ہماری خوب گرد بنائی ہمیں چلا پھرا کر دیکھا ملاحوں کے اشارے سے پانی میں تیرنے کے لیے کہا ہمیں خوب توڑایا ہم سب سے کر سب دیکھے اور آخر میں ہمیں باری باری اٹھا کر اسی قید خانے میں پہنچا دیا وہ تو غنیمت ہوا کہ انہوں نے ہمیں ہمارے جہاز تک جانے کی اجازت دے دی تھی اور ہم نے اس میں سے کھانے پینے کا بہت سا سامان نکال لیا تھا بعد میں یہی سامان انہوں نے اٹھا کر ہمارے قید خانے میں رکھ دیا تھا ان کے اچھے برتاؤ سے ہماری ٹھارس بندی اور ہمیں یقین ہو گیا کہ وہ ہمیں نقصان پہنچانا نہیں چاہتے ہم نے آرام سے بیٹھ کر کھانا کھایا اور پھر پتھروں سے کمر لگا کر باتیں کرنے لگے سب سے پہلے جیک نے کہا مسٹر جان میرے خیال میں وہ دونوں کہیں دور چلے گئے ہیں کیوں نہ ہم یہاں سے بھاگ چلیں